سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعين الكرام مسلمان کے لیے کسی عبادت کو کرنا آسان ہے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے ذکر کا وظیفہ دیا جائے درود پاک کا وظیفہ دیا جائے اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کو باقی کیسے رکھا جائے اسلام کی عمارت تعمیر کرنا ایک منزلہ دو منزلہ پچاس منزلہ سو منزلہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی وساخ کے مطابق تعمیر کرنا آسان ہے لیکن اس کا مینٹیننس کرنا اور اس کا تحفظ کرنا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے ورنہ جانور جنات شیاتین غلازت گندگی اس سے یہ عمارت آلودہ ہو سکتی ہے تعمیر سب کر سکتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے حیثیت ہے عبادات سب کرتے ہیں ولی بھی کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے لیکن اتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے کہ پل بھر کے اندر اگر کسی نے فلک بوس عمارت بلکہ عرش تک پہنچنے والی کوئی دین کی عمارت قائم کی ہو ایک سیکنڈ کے سوے حصے کے اندر ایک چھوٹے سے عمل پر وہ عمارت دے جاتی ہے قرآن شریف میں اللہ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا او می شرک بلّہ ہی پکا انما ہر کیا اللہ کے ساتھ پکا انما ہر رم آسمان سے جھٹکے کے ساتھ وہ گر گیا پوری عبادت حج روزہ رمضان زکوٰۃ خیرات تلاوت ایک چھوٹے سے شرک کے معاملے پر اللہ تبارک تعالیٰ اس پوری ایمان اور اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتے ہیں کہاں تحجدوں میں اٹھ کر رونا گڑ گڑانا کہاں خانخواہوں کے اندر جا کر و اذکار کرنا ضربے لگانا ایک جملہ اللہ کی شان میں گستاخی کا آخا کی شان میں گستاخی کا اور سنتوں کی توہین کی بس سارے اعمال اس کے بیکار ہو گئے سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ نے فرمایا پتہ پتہ مالوں کو ایسے نبی کی گستاخی کرنا لگتا ہے کہ تمہارے آمان ضائع ہو جائیں گے ایک صحابی آئے آقا کے پاس جسے ایک ایک گاؤں کا مزاج ہوتا ہے ملاقات کے وقت سلام کرنے کے بعد آہما ایک لفظ انہوں نے کس قسم کا کوئی استعمال کیا اور دیہاتی تھا گاؤں والا تھا وہ سیدھا سادہ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ پیغمبر کا ادب کیا ہوتا ہے اکرام کیا ہوتا ہے احترام کیا اب ایک ویلکم کرنے کا خوش آمدید کرنے کا جیسے حیدرآباد کے اندر نواب کو خوش آمدید کی جاتی ہے تو لوگ جھک جاتے ہیں اور پیشانی کی طرف اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں انگریز سلوٹ مارتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا آقا کی جو فطری آواز تھی نیچرل جو آپ کا ساؤنڈ تھا اس سے وہ آواز بڑی ہوئی تھی اب وہ کہتے آہما آخا اس سے بڑی آواز کے اندر چیخ کر کہتے اب انہوں نے سمجھا کہ آقا بہرے ہیں سنائی نہیں دیتا اس لیے وہ چیخ رہے ہیں تو آقا کی جو چیخ ہوتی بلند آواز ہوتی اس سے ڈبل آواز میں پھر وہ چیختے پھر آقا اس سے بلند آواز میں آواز کرتے صحابی آئے پہچان لیا کہ معاملہ کیا ہے فرمانے لگے اللہ کے بندے رحم کر خاموش رہا کیوں چیخے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے اب وہ خاموش ہو گئے تو آخا نے فرمایا بہت اچھا کیا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا لاتو قدیم گئی نہ ہی کہ نبی کی آواز کے سامنے لا ترفعوا کم فو صوت النبی ولا تجہر کجہری باز لی باز انتہ بتا تحبط وہ وانتم لا تشرون کہ نبی کی آواز کے سامنے نبی کی بات کے سامنے اپنی بات چلاؤ گے اپنی آواز کو بلند کرو گے تمہارے آمال ہفت ہو جائیں گے تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا آخا نے فرمایا کہ اس کی آواز نیچرل میری آواز سے بلند تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں آواز بلند کرنے کی وجہ سے اس کے آمال ضائع نہ ہو جائیں تو میں نے اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا تاکہ اس کی آواز چھوٹی ڈگری کی ہو جائے بھی نہیں لگتا نماز پڑھنے میں کتنی پریشانی حج کرنے میں کتنی پریشانی عمرہ کرنے میں کتنی پریشانی زکات دینے میں کتنی پریشانی اور قرآن کہتا ہے ذرا سا چیخ دیا نبی کے سامنے اور ایک آدمی مسواق کر رہا تھا مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے مسلمانوں کو اسی لیے حضرت عبدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکیم الامت بنایا مجدد تھے آپ حضرت نے فرمایا ہر سال میاں بیوی کو اپنے نکاح کی تجدید کرنی چاہیے لائسنس کا رینیول ہوتا ہے اپنے نکاح کا رینیول کرائے تجدید کرائے ہو گیا نکاح مہر بام دیا گیا بچے پیدا ہو گئے فرمایا کہ ایسے جملے مسلمان استعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے اور ایمان چلا جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے تجدید ایمان کرنے کے ساتھ تجدید نکاح کرے اپنی زندگی میں غور و فکر کریں ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہنے لگا الحمدللہ ہمارا بچہ حافظ ہے قرآن ہو گیا اب اس کے دل میں سڑان تھی کفر کی بدبو تھی نفاق کے جراثیم تھے یہودیت اور عیسائیت کے وائرس تھے اس میں جل کر بت کیا تیر مار لیا تو نے یہ کلام پاک کی تو ہی عزت یہ ماشاء اللہ تشریف لائیے سینے سے لگایا اس کی پیشانی کو بوسا دیا بیگم کیا پکا ہے کہا دال کھانا نہ آج گوشت بنے گا آج بریانی بنے گی میرے گھر کے اندر حافظ قرآن بچہ آیا ہے عالم آیا ہے دین کا دائی آیا ہے اللہ والے آئے ہیں کون سا تیر مار لیا کوئی سننے میں کہنے میں کوئی حیثیت نہیں اس جملے کی لیکن توہین اگر مقصود ہے تو ایمان چلا گیا محض اس جملے پر کرتے ہیں یہ لوگ صبح شام تصویر لے کر بیٹھے ہیں مسواک کی کاڑی گھستے رہتے ہیں علماء نے لکھا اگر تصویر کا استعمال ساری زندگی نے ہی کیا گنا نہیں آدمی انگلیوں پر گن سکتا ہے کیلکولیٹر پر گن سکتا ہے تصویر فرض نہیں واجب بھی نہیں مستحب بھی نہیں بلکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی صرف یہ دعا کرو اللہ سے اللہ تیرے محبوب کے غلام ہیں اس کے در کے کتے ہیں ان کے نام لے رہا ہے اللہ دنیا میں عیوب پر پردہ ڈال کا معاملہ کیا شراب پیا تو پردہ ڈال دیا نماز کو چھوڑا تو پردہ ڈال دیا زنا کیا تو پردہ ڈال دیا بدکاری کی تو پردہ ڈال دیا خیانت کی تو پردہ ڈال دیا اے اللہ ستار ہے آخرت میں شان ستاری کا معاملہ کر لے ورنہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم ایک سبحان اللہ پیش کرنے کے لائق نہیں کیا داڑھی لیے بیٹھے ہو تصویر لیے بیٹھے ہو نماز کی رکاتے لیے بیٹھے ہو حج اور عمرے کی تعداد بتاتے ہو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے ایک دکان میں گئے سودا خریدنے کے لیے ایک عورت آئی اس نے سودا خریدا اب سودا خریدنے کے بعد پیمنٹ کرنا ہے رقم دینا ہے کہتے ہیں کہ پوچھا رقم کیا ہے تاجر کہنے لگا جو تم نے سودا لیا میرے دکان پر آئی تم یہی رقم ہے یہی ہدیہ ہے بلکہ جو آئی تم تو اس کو میں ادا بھی نہیں کر سکتا اس کی قیمت میں نہیں چکا سکتا بتلائیے اور کیا چاہیے کافی دیر تک آنکھ سے آنکھ ملی چہرے پر مسکراہٹ آئی عورت رخصت ہو گئی تاجر بیٹھ گیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہر گاہک کے ساتھ یہی معاملہ کہنے لگے نہ وہ میری لیلا تھی اور میری محبوبہ تھی اب میں گن گن کر کیا سودا دینا اور گن گن کر پیسہ کیا لینا کیا محبت گننے کو برداشت کرتی ہے مولانا روم فرماتے ہیں وہ اللہ والے غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے دنیا کی شرمگاہ کی محبت حیض و نفاس کی پوٹلی رکھنے والی سے محبت رکھنے والا دولت کو نہیں گنتا مولا تصویر ہم سبحان اللہ گن کر کر رہے ہیں نماز کی رکعتیں گن گن کر رہے شرمگاہ کا پجاری حیض و نفاس کا پجاری گوری چمڑی کا پجاری دنیا کے پیسوں کو گنتا نہیں اے اللہ عشق ہوتا محبت ہوتی تو ہم تصویر اور درود کو گنتے رکاتوں کو گنتے بہت عجیب معاملہ ہے بہت عجیب معاملہ ہے اسی لیے انا الینا ایا بہم تما انا علینا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم حساب کا معاملہ کریں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں حاصب نہیں حساب اے اللہ اے اللہ ہم سے آسان حساب لے مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان داڑھی منڈوں پر اس چہرے کے ساتھ اللہ کے پاس کیسے جائیں گے امر رکھ کر جو ڈرا کرتے تھے نبوت رکھ کر جو ڈرا کرتے تھے رسالت رکھ کر ڈرا کرتے تھے راتوں کا جگنا رکھ کر ڈرا کرتے تھے زندگی کے اندر دن میں کوئی دن ایسا نہیں روزے سے خالی کوئی رات ایسی نہیں شب گزاری سے خالی اور کوئی کہتا ہے ساٹھ ہزار کلام پاک میں نے ختم کیے کوئی کہتا ہے سوا لاکھ کلام پاک میں نے نوافی کے اندر ختم کیے کوئی امام احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ ننوت پر نو مرتبہ ننانوے مرتبہ اللہ کا دیدار میں نے خواب کے اندر کیا ابو حنیفہ کہتا ہے میں نے چالیس سال تک عشاء کے وجو سے فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے وہ ڈر رہے ہیں وہ کام رہے ہیں ان کے چہرے پیلے ہو رہے ہیں اسے داڑھی مڈا کر یہود و نصارہ کا لباس اپنا کر عورتوں کو رنڈی کے کپڑے پہنا کر گھر کو ناچ گانے کا اڈا بنا کر یہ اللہ کو عذاب کی دعوت نہیں دے رہے کتنی ہمت کتنی جرت فرعون بھی کبھی ڈر جاتا ہوگا رات میں اس کو معلوم کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے پیغمبر بھی کوئی چیز ہے ابو جہل کو بھی کبھی ڈر آتا ہوگا ابو لہب بھی کبھی سوچتا ہوگا کہ میری شرارتیں اتنی کیوں ہیں لیکن ان مردود اور ملون بے حص مسلمانوں کو کب حصہ آئے گی کسی نے کوئی جھنڈا پکڑ لیا کسی نے کوئی پگڑی پکڑ لی کسی نے کوئی خانخواہ پکڑ لی کسی نے کوئی ملا پکڑ لیا بس یہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے یہ جماعت یہ تحریک یہ تنظیم اور آخا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ لینا ہو تو لے لے کل قیامت میں ایک سبحان اللہ تیرا باپ محمد تجھے نہیں دے پائے گا اور تیرا باپ جماعت کا بڑا تنظیم کا بڑا مدرسے کا بڑا ملا چودھری پیرو مرشد ایک ایک آیت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تحجد کے اندر لیتے اور اسی آیت کو گھوٹتے رہتے روتے رہتے اور ساری رات گزر جاتی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں قرآن شریف پڑھتی تھی تلاوت کرتی تھی روتی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تحجد کی اذان دیتے کہتے یا اللہ رات کو تو نے اتنا چھوٹا کر دیا رات اور بڑی ہوتی کچھ اور پارے بڑھ جاتے کچھ رونا دھونا بڑھ جاتا جن کی جنتوں کی ضمانت تھی جن کی جنتوں کی گارنٹی تھی وہ رو رہے ہیں اور سوت خور ماں کا بلاک کرنے والا حرامی کتا اکڑ کر چل رہا ہے داڑھی منڈا غرور کر رہا ہے بے نمازی شان پتی کر رہا ہے بہت نازک ہے معاملہ بہت نازک ہے آخا سے پوچھا آپ بھی دعا کرتے اللہ محاسب نے حساب ہی اے اللہ میرا حساب آسان کیجیے امی جان عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخا آسان حساب کیا ہے آخا نے فرمایا آسان حساب یہ ہے اللہ چہروں کو دیکھ کر لفافوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دے اللہ کھنگالے نہیں نماز کو دیکھے نہیں روزے کو دیکھے نہیں دیکھنے لگے ایک تقبیر تحریمہ ہم اللہ کو نہیں پیش کر پائیں گے یہ صورتحال کے اندر ہزاروں سوراخ اتنے نازک اور اتنے خطرناک ہیں جیسے کہ میں نے دو ایک مثالیں مسواک کوئی زندگی بھر استعمال نہیں کیا تو کسی نے نہیں کہا کہ جو مسواک استعمال نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا بس فضیلت نہیں ملے گی فضیلت نہیں ملے گی لیکن اگر ایک آدمی مسواک استعمال کر رہا تھا دنیا کہاں سے کی کہاں چلے گی یہ مسواک کی کاڑی میں پڑے ہیں کسی مفتی سے پوچھو اس جملے سے اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا دنیا کہاں سے کی کہاں چلے گی سائنس میں ترقی کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی امریکہ سب ممالک کو نوالا بنا کر کھا رہا ہے یہ تصویر کے دانوں میں اٹکے ہوئے ہیں اس جملے سے ایمان کا جنازہ نکل گیا تصویر نہ گنے مسواک نہ کرے کوئی وعید نہیں لیکن آخا کی کسی سنت کی توہین کرتا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے بہت مشکل کسی کو کہو تاخراتوں کے اندر عبادت کرنا پوری تاخرات جگے گا کوئی مشکل نہیں پریشانی نہیں کہو پیرو جمعرات کے روزے رکھنے رکھ لے گا ایک ذرا ذرا سا عمل ذرا ذرا سی کوتا ہی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں آج کتنے مسلمانوں کے موبائل میں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں علماء سے تعلق رکھتے ہیں ان کے موبائل کے اندر اذان کی رنگ ٹون نعت شریف کی رنگ ٹون کلام پاک کی تلاوت کی رنگ ٹون اور بڑی شان کے ساتھ ریسیو کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ اور لوگوں کے موبائل کے اندر گانوں کی رنگ ٹون ہے یہ کلام پاک کی بے ادبی کلام پاک کی گستاخی نبی کی بے حرمتی اذان کی بے حرمتی بھائی بل کیوں بچتی ہے اطلاع دینے کے لیے کہ آپ کا کال آیا ہے آپ ریسیو کیجئے لیکن اللہ کا نام اتنا بڑا اذان کتنی بڑی کلام پاک کی آیتوں کا مقام کیا نعت شریف کا مقام کیا اور استعمال ایک چھوٹے کام کے لیے ایک دیہاتی میں موبائل لیا کتنے میں لیا کہا کہ بیس ہزار پچیس ہزار اور اسے پوچھا گیا کہ لینے کا مقصد کیا ہے تو اس نے کہا کہ الارم رکھنے کے لیے میں موبائل لیا اب یہ شہری کھل کھلا کر ہنستا ہے بے وقوف کہیں کہ بیس روپے کی تیس روپے کی واچ کے اندر الارم آ جاتا ہے پچیس ہزار کا موبائل لیا تو بیس روپے کا الارم سے جب کام نکلتا ہے پچیس ہزار کا موبائل لینے کی کیا ضرورت تو جیسے پچیس ہزار کی قیمت کی وقت اس کو معلوم نہیں اسی طرح اذان کی قرآت کی تلاوت کی ذکر کی درود کی نعت کی اس بے وقوف کو قیمت معلوم نہیں کہ کال ریسیو کرنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کر رہا کتنی بڑی توہین اللہ زنا کے بارے میں شراب کے بارے میں داڑھی مڈانے کے بارے میں اور بے پردگی کے بارے میں ٹی وی دیکھنے کے بارے میں دن کے رات کے جوانی کے اور بڑھاپے کے سب گنا چھوڑ کر اللہ یہ پوچھے کہ میرا نام اتنا سستا تھا کہ کال ریسیو کرنے کے لیے حضرت بلال کی اذان کو تو نے استعمال کیا کیا جواب ہوگا میرے محبوب کے نام کا استعمال کیا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس اب یہ دیندار لوگ اور جو دنیا کے کتے ہیں رنڈیوں کے رنڈوں کے پجاری ہیں اب انہوں نے ایسے گانے ڈال رکھے ہیں کئی مرتبہ میں آمدن اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ نرما سوپ کا ایڈمیٹس ایک مرتبہ آ کر چلا جائے کوئی خریدتا نہیں بلا دے گا اس کو وہ بھی بے وقوف تھوڑی ہے کہ لاکھوں روپے ڈال کر دن میں رات میں گانوں کے پیچھے گانوں کے بعد فلم سے پہلے فلم کے بعد ڈرامے سے پہلے ڈرامے کے بیچ میں کہ بار بار کہنے سے وہ بات ذہن نشین ہوتی ہے سور رحمان کے اندر فبی ائی آلائی ربی کو ماں تو اللہ نے کتنی مرتبہ کہا اللہ کے کو کہیے نا ایک مرتبہ آپ نے کہا کافی ہے ادبوسا علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کلام پاک میں کتنے پاروں کے اندر ذکر کیا کون سا پارا جو حضمت علیہ سلاۃ وسلام کے ذکر سے خالی ہو بہت نازک مسئلہ کہ ایسے گانے جس میں اللہ کی توہین نبی کی توہین شریعت کا مذاق ایک پل میں ایک سیکنڈ کے سب میں حصے کے اندر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اسے مثالیں ہمارے علماء کرام نے دی ہیں میں تجھے رب بنا کر پوجوں گا میں تجھے سنم بنا کر پوجوں گا میں تیرا طواف کروں گا یہ سنم یہ رب اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا ایک سیکنڈ کے سمے جھٹکے کے اندر مومن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بھیڑ ہو جاتا ہے چمار ہو جاتا ہے ایک تو نماز نہیں ایک تو یہودی کا چہرہ ایک عیسائیوں کا لباس ایک عورت رنڈیوں کے کپڑے ایک گھر کے اندر فلم کا اڈا ایک بے پار سوت کا کر کر ماں کی بلاکار کرنے والا ایک رشوت کھا کر پیٹ کے اندر پیپ لہو داخل کرنے والا اس کے اوپر سے دن میں چوبیس مرتبہ رہے سہے ایمان کو کتے کی طرح چھاٹ چھاٹ کر مار رہا ہے کتنے گانے جن گانوں کے اندر اللہ کی توہین نبی کی توہین قرآن کا مذاق شریعت کا مذاق دیندار ہے اذان رکھ کر اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے اور غیر دیندار ہے گانے رکھ کر ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے اور خود نہیں کمپنی کے اندر پیسے دے کر گانے رنگ ٹاؤن کے یہ آدمی مسجد میں ہے رنگ کرتا ہے تو اس کے اندر بھیڑی گانے چمار کے گانے گندے گندے گانے اب مجبور ہے اس سے بات کرنے کے لیے اگر ہٹائے رنگ ختم ہو جائے گی اگر رکھے زبردستی جہنم کا لہو اور پیپ اور جہنم کے لاوے کو کان کے اندر ڈالنا پڑے گا کیسی مشکل ہے کیا حالات مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں ایسے نازک اور حساس مسائل کے اندر انسان کی نظر کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب اور بڑا غریب بڑا حساس اور بڑا نازک مسئلہ ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے سارے اعضا مراقبہ فرما رہے ہیں حضرت کہ یہ خانقاہ نہیں مسجد ہے جسم کے سارے آزا زنا کرتے ہیں کان زنا آم زنا پیر زنا ہاتھ زنا دل زنا دماغ زنا اور اس کی شرم گاہ اس پر ربر استمپ لگاتی ہے یہ آنکھوں کا جو معاملہ ہے آدمی ولی کیوں نہیں ہوتا بہت نازک مسئلہ حلال حرام کی بھی تمیز کر رہا ہے پنج وقتہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تحجد بھی پڑھ رہا ہے اشراق بھی پڑھ رہا ہے ابابین بھی پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ولایت کے مقام کو ہر نہیں جا سکتا جب تک کہ آنکھوں کی حفاظت نہ ہو آنکھوں کا مسئلہ جیسے کہ میں شروع سے تمہید مانتے آیا ہوں کہ تصویر کی توہین نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا مسواک کی توہین اور اسی طریقے سے وہ گانے جس میں اللہ اور نبی کی توہین ایک سیکنڈ کے سوے جھٹکے کے اندر جیسے ایمان چلا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو نظر ہے جس کا آج ہمیں احساس بھی نہیں اور وہ گنا بھی نہیں سمجھتے کہاں نکلے اللہ کے راستے میں نگاہ ادھر رنڈی پر ٹوٹی پر بندن پر ایئر ہوسٹس پر کنڈکٹر پر یہاں سے وہاں تک گنا ہے کبیرا بتایا علماء کبیرا گنا جسے جھوٹ بولنا کبیرا گنا چوری کرنا کبیرہ گنا زنا کرنا کبیرہ گنا اور اس یہ وہ گنا ہے کہ بڑے بڑے علماء ائما اور جو اپنے آپ کو تحجد گزار متقی دکان ہے دکان کے اندر سیلف گرن رکھے ہوئے کہتے ہیں نگاہ نہیں اٹھتی ہجڑا ہوگا کتوں کی ہاسپٹل نے اس کے پوتے کاٹ لیے ہوں گے اس کے خصیتیں کاٹ لیے ہوں گے جب حدیث کہتی ہے ایک مرد اور ایک عورت آگ اور ماچس کی تیلی ہو جلا کر ڈالا جائے تو شولے لپکتے ہیں مرد ہو عورت ہو تیسرا شیطان ان کے درمیان آگ کو سلگاتا ہے زنا کو بڑکاتا ہے عورت کو کہا گیا نگاہوں کو پس کرے مرد کو کہا گیا نگاہوں کو پس کرے ہے کوئی احساس کوئی احساس نہیں سیٹ ملی لیڈیز کے بغل میں متقی پرہزگار ہاتھ میں تصویر لے کر جا کر بیٹھ گئے اللہ والے ارے جسم کو جسم لگا گرمی نہیں پہنچی اس کے گال نظر نہیں آئے اس کا سینہ نظر سمجھنا چھوڑ دیا اس گنا کو گنا اور یہ گنا اتنا خطرناک ہے کہ پوری عبادتوں کے اندر زہر کھول دیتا ہے آخا نے فرمایا ان نظر مسموم کہ نظر زہریلی تیر ہے شیطان کی ایک تیر تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی پر چھوڑا گیا لوہا لگا اینٹی سیپٹک اس نے انجیکشن لے لیا اور زخم کو سکانے کا انجیکشن لے لیا کچھ ٹوپ لے لیے پین کلر دوا لے لیے علاج ہو گیا لیکن اس تیر کو زہر میں آگ کے اندر جلا کر زہر میں ٹھنڈا کر کر اگر چھوڑا جاتا ہے وہ خطرناک تیر ہوتی ہے آہا نے فرمایا یہ جو نظر کی تیر ہے جس سے آج کوئی نہیں بچا ہوا ہے غیر اختیاری معاملہ اور ہے کہ آدمی کی نظر آدمی آنکھیں بند کر تو چل نہیں سکتا پٹی ڈال کر تو چل نہیں سکتا کھولے گا ایک رنڈی نظر آئے گی ایک ٹائٹ برقے والے نظر آئے گی ایک حرام زادی شیطان کی ایجنٹ نظر آئے گی آخا نے کہا نظرت الا لک و علیک کہ ہاں غیر اختیاری طور پر ایک نظر پڑ گئی یہ معاف ہے لیکن فوراً تو اپنی نظر کو بچانا پڑے گا کڑوے گھوٹ پینا پڑے گا اور اگر تو نے ایک نظر پڑنے کے بعد اس کو کنٹینیو کیا تو نے اور اس کو جاری کیا تو نے فرمایا کہ اب تجھے شیطان کا تیر چپ گیا یہ شیطان کا تیر نماز کو ضائع تلاوت کو ضائع اور ایسا گناہ کہ اس گناہ کے بارے میں ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہم عورتوں کو بنا کر سوار کر فرانس کا اسپرے لگا کر باڈی لوشن لگا کر چار ہاتھ پھول لگا کر بیوٹی پارلر کے اندر بندریا کی شکل اور کتیا کی شکل دے کر پاخانے کی جگہ ابھار کر سینا دکھلا کر کمر کولے مٹکا کر جو بھیجتے ہیں ہم شادی خانوں میں بھیجتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنی لڑکیوں کو اپنی صاحبزادیوں کو اور سفے اول کے ہیں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو بے پردہ عورت بن سور کر جاتی ہے اور جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں بچہ بھی دیکھا کتا بھی دیکھا سور بھی دیکھا نمازی بھی دیکھا بے نمازی بھی دیکھا ٹوٹی بھی دیکھا کنڈکٹر بھی دیکھا ڈرائیور بھی دیکھا ان پڑھ بھی دیکھا بھیڑ چمار کا بچہ بھی دیکھا جتنے لوگ دیکھے اور ان کو جتنا گنا ہوا فرماتے ہیں اتنا سارا گنا اس عورت پر اور اس عورت پر جتنا گنا ہوا اگر وہ بیوی ہے اس کے خاوند پر اتنا گنا اگر وہ بیٹی ہے اس کے باپ پر اتنا گنا اگر بہن ہے اور بھائی ذمہ دار ہے تو اس پر اتنا گنا ہے کوئی شاپنگ کمپلیکس اس عذاب سے بچا ہوا کوئی دکان کوئی مارکیٹ کوئی بس ہے جو اس عذاب سے بچی ہوئی مستقل طور پر اللہ نے سورہ نور کے اندر اس کے احکامات کے لیے سورہ نور کو نازل کیا پردے کے احکامات کہ دو طرف کا پردہ ہے یغزو من ابصارہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مومنوں سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے وقل ابمینات یا من ابصارہن اور کہہ دیجیے مومن عورتوں سے اس کو تندو کر دیکھنا حلال نہیں ہے امیتابھ کا دیکھنا حلال نہیں ہے دلیپ کمار کا دیکھنا جیسے ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان نوجوان کو کسی ہندو رنڈی کو دیکھنا حرام ہے کہاں ہوتا ہے دگنا پردہ یہ متقی تحجد گزار بنی بیٹی ہے تصویر تو وقت پر آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن یہ بیوی مریم اور بیوی فاطمہ جو وقت کی بیوی مریم بیوی فاطمہ ہے ریموٹ ہاتھ سے نہیں جاتا سلام پھیرا ریموٹ لیا سورہ واقعہ ختم ہوا اور ریموٹ کو لے لیا اس کے کس کو حلال کر دیا تھا کس نے حلال کیا وہ جو نیوز بولنے والا ہے وہ اس کا چچا لگتا ہے اس کا باپ لگتا ہے اس کا دادا لگتا ہے کون ہے وہ بھیڑ اور کرکٹ کے اندر آنے والے ان کے کون لگتے ہیں وکل مقینات من نفسار ہندا و یاز نہ قروج اے محمد وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنے نگاہوں کی وہ حفاظت کریں بتلائیے حضرت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کی آپ کی اہلیہ محترمہ جو کائنات کے مسلمانوں کی مائیں ہیں کتنا اکرام اتنا احترام وہ کیا کرتے تھے دنیا میں کوئی لفظ ہی نہیں بنا کہ صحابہ کرام کے دل میں آہا کی جو محبت اور عشق کی جو آگ سلگ رہی تھی بھڑک رہی تھی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دنیا میں اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی وڑ ہی نہیں بنا ڈکشنری نہیں بنی ان کا جینا ان کا مرنا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا سب آقا کے لیے تھا وہ جیتے تھے آقا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ماں مرتی آقا کے چہرے کو دیکھتے غم کافور ہو جاتا جنازے نکلتے اولاد کے آقا کے چہرے کو دیکھتے غم کافور ہو جاتا تھا کتنی محبت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سینے پر پتھر رکھ کر کیا کوئی صحابی کسی پیغمبر کی بیوی کے ساتھ عشق لڑائے گا سوچ جہنم میں چلے جائیں گے ہم سوچیں گے ادنا ادنا ادنا ادنا درجے کا صحابی یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالی جب آپ پر تیر برس رہے تھے میدان جنگ میں دو طریقے تھے ایک تو یہ کہ آہا کے سامنے آ جائیں اور دشمن کی طرف سے جو تیر آئیں اس کے لیے اپنے سینے کو پیش کر دیں ابو دجانا ابو دجانا ابن سکن تمہارے جوتوں کے قدموں کی دھول پر ہماری آل اولاد قربان میدان جنگ پہ نبی کی جان لالے پڑی ہے قطرے میں پڑی ہے حضرت ابو دجانا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے سینے کو نبی کی طرف کر دیا اور پیٹ کو دشمنوں کی طرف کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں بھی میں نبی کو پیٹ دکھا دوں اس درجے اکرام اس درجے احترام کرنے والے کیا یہ سوچ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس گئے گزرے زمانے میں اس پر تن زمانے میں ہوگی کوئی کالج کوئی یونیورسٹی کوئی آسکوٹ آسکوٹ یونیورسٹی کہ جن کے احاطے کے اندر کوئی شاگرد لیکچرار لیڈی سے محبت کرے اس کے حمل ٹہرا دے یہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کی مدارس میں خانقاہی نظام میں سوچ میں آج بھی کوئی پیر و مرشد کی بیوی کو کیا بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے تصور کرے گے جماعتی احباب نظام الدین مرکز کے ذمہ داروں کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں بیٹیوں کے بارے میں دیوبندی حضرات دیوبند کے شیخ الحدیث کی بیوی کے بارے میں خیال سوچئے کیسا ہو رہا میں جب کہہ رہا ہوں آپ کو کیا نہیں سوچ رہے ہیں چودہ سو تیس سال بعد فلموں کے دور میں عشق و معاشقے کے دور میں حرامی دور میں پرفتن دور میں ہم تصور نہیں کر سکتے وہ صحابہ کرام جن کے پیروں کی دھول ہمارے قبروں میں لگ جائے تو خبر جنت کے باغیچے بن جائے گئے تصور لیکن لیکن کال سینٹروں کے اندر اپنی بیٹیوں کی اسمت کا سودا کر کر آبرو کا سودا کر کر جو بے حیات دا مرد اپنی بیویوں کو بھیج کر اپنی اولاد کو بھیج کر میں بار بار کہتا ہوں خدا نے کتے کی سوبر کی اور کتے اور سور کے پاخانوں کیڑوں کی روزی کو مقدر کیا ہے تو تیری بیٹی کی روزی تیری بیوی کی روزی اور تیری روزی بھی مقدر کیا ہے آدمی کھاتا اتنا ہی ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے پوری دنیا کی ملٹری پوری دنیا کے بادشاہ پوری دنیا کی حکومت پوری دنیا کی سلطنت مل کر ایک دانہ تقدیر سے بڑھ کر ہمارے حلق کے نیچے اتار سکے میرے رب کی قسم ناممکن ہے وہ چمچ میں دودھ رکھا ہوا جس کو لیلا لیلا کہہ کر زندگی گزار دی محبوبہ کہہ کر جس کے حید و نفاس کو چاٹتا رہا غلامی کر کر اللہ رسول اور اولیاء اللہ سے ناتا توڑ لیا آج گندی سسٹروں کے سامنے کافر ڈاکٹروں کے سامنے سکرات کی حالت کے اندر پیر مار رہا ہے ولطفتی صاحب الا ربی کا یوم عید المساخ کہ پلی پر پلی سے لو نکل رہی ہے اور بیگم کہہ رہی ہے میری جان میرے شوہر میرے سرتاج اس دودھ کو پی لیجیے اللہ کہتا ہے میری قدرت کی قسم میری کبریائی کی قسم میری شان جباری کی قسم میرے شان قہاری کی قسم ملک الموت اگر اس چمچ کے دودھ کو حلق کے نیچے اتر جائے گا خبردار تمہاری عزت نہیں رہے گی ابھی یہ دودھ منہ میں رہ جائے گا اور بیگم کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی ملک الموت اس کی روح کو نکال لیں گے کوئی دنیا کی طاقت ایک دانہ نہ بڑھا سکتی ہے نہ ایک دانہ گٹا سکتی ہے کال سینٹروں کے اندر یہ امریکی زنا کے اڈوں کے اندر ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا سودا یہ نہ کہنا کیا میری بیٹی غیر کے پہلو میں سو رہی ہے کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے عیسائی گور گور کر تیری بھی بیٹی کا سینے کا ناپ لے رہا ہے پاخانے کے بھوپڑ کا ناپ لے رہا ہے شرمگاہ کے انڈر ویئر کا سائز بتا رہا ہے غیرت ہوتی کتے بھوک کے اندر مر جاتا سور کتے کا گوشت اور اس کا پیشاب پی کر زندگی بچا لیتا لیکن اپنی ماں اور بہنوں کی آبرو داؤ پر نہ لگاتا عزت معمولی چیز ہے حیا معمولی چیز ہے نہیں میری جورو کا دل پاک ہے میری بیٹی کا دل پاک ہے تہارت کا سر چشمہ حضرات صحابہ کرام ازواج متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں جنہوں نے آرام کیا آخا نے ان کو بوسا دیا ہوگا ان ماؤں نے ہمارے آخا کو بوسا دیا ہوگا امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ میں گلاس کے جس حصے میں منہ لگا کر پانی پیتی میرے محبوب میرے آقا میرے سرتاج کو مجھ سے اتنی محبت تھی اسی جگہ منہ لگا کر آپ میرا جھوٹا پانی پیا کرتے تھے ہم دونوں ایک برتن کے اندر پانی نہایا کرتے تھے غسل کیا کرتے تھے اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب ایک مرتبہ آقا نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا آٹا گوند رہی تھی آقا نے آٹے کو کہا لاؤ میں تمہاری مدد کر دوں دیکھو محبت کے اندر عورت کا ہاتھ بٹانا آخا دودھ دوہا کرتے تھے جھاڑو دیا کرتے تھے چولہا جلایا کرتے تھے چراغ جلایا کرتے تھے سودا سلف لایا کرتے تھے محبت کے اندر کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن اس کے غلام بننا بری بات ہے غلامی میں اور محبت میں فرق یہ ہے کہ غلام میں آدمی اندھا ہو کر شریعت کو طلاق دے کر عورت کی غلامی میں لگ جاتا ہے اور محبت کے اندر شریعت کا لحاظ رکھتا ہے یہی امی جان جو کہتے ہیں آہا آٹا گوندو تو ساتھ دیں جھاڑو دیے تو ساتھ دیں ایک مرتبہ آپ ذکر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا آخا آخا من انتی کون ہے تو آخا میں عائشہ من عائشہ کون عائشہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی آقا کون ابو بکر فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ میں سہم گئی اتنا چاہنے والے آٹا گوننے والے گلاس میں جہاں منہ لگا وہاں منہ لگا کر پانی پینے والے اس کے بعد آخا نے فرمایا عائشہ معاف کرنا اللہ کی عبادت میں اور ذکر اس کار کے اندر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ میں اور میرا اللہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی یہ محبت بھی ہے لیکن غلامی نہیں فرماتے ہیں تحجد کے بعد آدمی جب رات میں جگتا ہے فجر کے قریب ایک قسم کی غنودگی آنے لگتی ہے نیند آنے لگتی ہے آخا طبیعت کے اندر ان بسات ریفریشمنٹ جسے کہتے ہیں پیدا کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کیا کرتے تھے عورت وہ کہ جس سے گفتگو کرنے میں دل میں بساط پیدا ہو خوشی پیدا ہو اور روح کو تسکین ہو یہ نہیں کہ اس نے کپڑوں کی ایک فہرست رکھ دی دواؤں کی چیٹی تھما دی گھر میں جانے کے لیے مرد سو مرتبہ سوچے اس سے بہتر ہے کیرم بورڈ کھیلنا کمپیوٹر کھیل لینا چار پیسے کا بیپار دکان میں کر لینا یہ بھوت بھی گھر میں گئے تو چھوڑتی نہیں سانس کے چاڑیاں نڑن بھاوت کی چاڑیاں اور صبح تک عذاب ہی عذاب عورت نعمت وہ جو شوہر کے دل کو سکون پہنچائے اس کے روح کو تسکین پہنچائے تحجد کے بعد طبیعت کے اندر انبساط پیدا کرنے کے لیے سکون پیدا کرنے عورت اگر غیر کے نگاہوں سے بچتی ہے عورت پردے کے اندر رہتی ہے عورت اپنی عصمت عفت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے تو شوہر اس سے سو فیصد مطمئن ہوتا ہے لیکن جب اس کی عصمت کا بٹوارا ہو جاتا ہے اس کی شرم کا اس کی حیا کا بٹوارا ہو جاتا ہے کال سینٹر والوں نے لے لیا امریکن کمپنیوں نے لے لیا بزنس والوں نے لے لیا روڈ کے کتے سور نے لے لیا بھیڑ چمار کی اولاد نے لے لیا سب اس کے حسن کو نوچ کر توڑ کر ہڈی کی پر پڑنے والے کتے کی طرح لپک لیے شوہر کے لیے کیا باقی رہے گا شوہر تو کہے گا اس بھوتنی سے یہ جو بھنگن ہے اور یہ جو رنڈی ہے یہ لاکھ درجے بہتر ہے اس لیے کہ اس نے عصمت کا بٹوارا کر دیا شرف کا بٹوارا کر دیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا اس لیے آہا کو سو فیصد ایک بیوی سے جو فیسلٹیز ملنا اور جو خوبیاں ملنا وہ ملا کرتی تھی اب اس میں دے دیا اپنے باس کو دے دیا اپنے گاہک کو دے دیا اپنے مالک کو دے دیا اپنے تاجر کو دے دیا اور بس کے مسافروں کو دے دیا ٹرین کے مسافروں کو دے دیا شوہر کو دینے کے لیے کیا ہے اور یہ سب کچھ شوہر کے لیے تھی اسی لیے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ قابل کے لیے سجدہ کرے بٹوارا نہ کرے اپنے حسن کا اپنی خوبصورتی کا اپنی شرم کا اپنی حیا کا بات کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے امی جان فرماتی ہیں ایسے اٹھ جاتے کہ گویا ہمیں جانتے ہی نہیں غلامی اور محبت میں یہ فرق ہوتا ہے آٹا گوند رہی تھی آہا نے آٹا گوندا اور دے دیا کہ لیجیے روٹی پکائیے دسترخوان کے اندر بیٹھ گئے عائشہ روٹی آ نہیں رہی ہے پانچ منٹ ہو گئے دس منٹ ہو گئے پندرہ منٹ ہو گئے آدھا عائشہ روٹی کیوں نہیں آ رہی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پسینے میں شراب اور کہ آگ نہیں لگی کیا توا گرم نہیں ہوا کیا یا آٹے کے اندر کوئی فرق بہت پریشان بہت پریشان آہا معاف کیجیے گا روٹی نہیں پک رہی ہے آخا تشریف لائے فرمایا کون سا آٹا استعمال کیا آپ ہی نے تو گون کر دیا عائشہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم صبح قیامت تک آپ اس پر تبے پر رکھیں دنیا کی کوئی آگ اس کو نہیں چھو سکتی جس پر محمد کا آگ لگ جائے آخا کا ہاتھ جس پر لگ جائے دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی اور جس کے دل اور خون کے اندر دماغ کے اندر آقا کی محبت ہو جہنم کے باپ کی مجال کو چھو جائے خبر کے عذاب کے باپ کی مجال یہ چہرے پر سنت ہو اور عذاب آ جائے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ منڈی کاٹ کر جنت میں بھیج دے اور دھڑ کاٹ کر جہنم یہ تو نہیں ہو سکتا اب یہ منڈی جنت میں جائے گی یہ دھڑ بھی جائے گا یہ چہرے پر آقا کی سنت ہوگی جہنم کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ جلا سکے اور عذاب دے سکے ایسی ازواج متحرات آٹے کو ہاتھ لگنے سے آگ نہیں چوئی ازواج متحرات نبی کے جسم سے جسم لگا ہے نبی نے محبتیں نچھاور فرمائی ہیں نبی کو خوش کرنے والی عورتیں ہیں کبھی نبی کا دل انہوں نے نہیں دکھایا اسی عورتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے عورتیں یہ جو مومن مسلمانوں کی ماں آخا کی ازواج متحرات اور ان کے پاس بات کرنے والے کون بھائی ہم آپ جا کر بات کریں گے اس زمانے میں جو صحابہ تھے وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اشر مبشرہ اصحاب بدر اصحاب حنین اصحاب عہد سب کے سب جنتی قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم وہ رضو اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی وہ التبا ہوں کلیمت تخبہ اللہ نے ان کو لازم ملزوم کر دیا جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں ایسے صحابی تخبے کے بغیر نہیں یہ صحابی نبی کی بیوی سے بات کرے کسی ضرورت کے خاطر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ولا تبرجنا الجاہلیت جا اے نبی کی عورتوں بناوٹ اور سنگار جاہیت کے طریقے سے نہ کرو ولا تخذانہ بالقول اور اپنی آواز کو نرم کر کر میٹھی کر کر ابو بکر سے بات نہ کرو ہم جیسے کتے سور کے بچے نہیں کہ جو ماں اور بہنوں پر نگاہ ڈال کر نیتوں کو خراب کر دیں اگر فلم میں کام کرنے والی رنڈی ایک صاحب دلی میں ملے کسی کی تعریف کر رہے تھے میں نے کہا پاجامہ کھلے گا تخوے کا پتا لگے گا لڑکی کو سامنے کرو تخوے کا پتا لگے گا مولوی صاحب امام صاحب نماز سے داڑھی سے پتا نہیں لگتا تخوے کا ان نگاہوں کی حفاظت سے اس زبان کی حفاظت سے اور اس روحانیت کی حفاظت سے پتا لگتا ہے مٹ جیسا کتا اس زمانے کا زانی ارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم تو فرماتے ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑھیا مل جائے مجھے جوان مل جائے یہ نانا یہ دادا اگر اس کا بد چلے تو جدا کرے لیکن کوئی خاندان کے ڈر سے کوئی جورو کے ڈر سے کوئی اپنے جو ہے عہدے کے ڈر سے کوئی داڑھی کے ڈر سے اور کوئی اپنے معاشرے کے ڈر سے سہما ہوا ہے لیکن دل ضرور چاہتا ہے چاہتا ہے کہ یہ میری بستر کی زینت بنے دل کا زنا آنکھوں کا زنا ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ تو نہیں ان کے خواب و خیال کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی صحابی صحابی آسمان کے آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے یہ نبی کی وہ بیویاں جن کو نبی کا جسم لگا جو ایک برتن میں غسل کیا ایک دسترخان میں کھانا کھایا ایک گھرانے میں انہوں نے زندگی گزاری کیا شک ہو سکتا ہے ان کے تقوی میں ان کی عصمت میں ان کی عفت میں ان کی پاک دامنی میں ان کی پاک دامنی کے لیے یہ دلیل کیا کم تھی کہ جب امی جان عائشہ پر انگلیاں اٹھی تو دنیا کی کسی عدالت کے اندر مقدمہ نہیں چلا بلکہ جب کئی دنوں تک زمین آسمان اس منظر سے تھرا گیا نبی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی صحابہ کرام کے اندر خوف کی لہر آ گئی اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ محمد کیوں گھبراتے ہو اس کی اسمت اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی کی گواہی رب کائنات عرض دیتا ہے وہ طیبات تو لیبینا وہ طیبو نا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورت پاکیزہ مردوں کے لیے اس کی تہارت کے لیے اللہ نے سے وہی نازل کر کر اس کی تہارت کی گواہی دی اور یہ وہ جبرائیل فوٹو لے کر آیا تھا میرے آخا سا سلم کے پاس اور فرمایا یہ ہے لڑکی آپ سے نکاح بیاہ کی جانے والی ابو بکر کی بیٹی جنتی ہوروں سے زیادہ حسین اللہ اس کا نکاح آپ سے کر رہا ہے ایسی ہماری بیوی کی کیا ضمانت دن رات بیوی کے سامنے اگر شادی خانے میں جائے وہاں نگاہوں کے تیر دکانوں میں جائے شکرانے میں جائے ولیمے میں جائے بس اڈے کہاں لگتے ہیں اور جس کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ کے سے نازل ہوئی اس کو کیا کہا جا رہا ہے ولا تخزانہ بل قول ذرا زبان کو لپٹا لپٹا کر یہ جو کمینی عورتیں ہوتی نا جو ہاسپٹل میں پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں رہتی ہیں ایئر ہوسٹس رہتی ہیں ہوٹلوں کے اندر رہتی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے چپٹا چپ کر لپٹا لپٹا کر منہ پاخانے کے نکلنے کی طرح گول بنا کر پیشاب کی نکلنے کی شرمگاہ کی طرح منہ پھیلا کر مسکراہٹ کے ساتھ حامین کے ساتھ کتیا کی بھونک بھونکے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے نرسنگ کورس ہوتا ہے ایئر ہوسٹس کا کورس ہوتا ہے یہ انڈیا ان کی کوئی ضمانت نہیں جو اپنے جسم کو پیش کرتی ہیں لوگوں کے سامنے کہ تم خوب زنا کرو میرے بہانے کی جگہ لوٹ کا مال ہے لوٹو میرے پیشاب کی جگہ میرا سینا میرے خون کا قطرہ قطرہ یہ لوٹ کا مال بیت المال کا مال ہے لوٹو کتوں سوبروں زانیوں بڈوں گڑگے کی ہڈی اور چپا ٹوٹ گیا آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اگر نہیں لوٹ سکتے ہو تو چھو کر مزہ لے لو وہ جس کی عصمت عفت کی گواہی آسمان سے خدا نے دی ولا تخزانہ بن لپٹ کر چپٹ کر بات مت کرو فیتمال ندی پیخل بھی برف بخ اللہ خو لمبا روپا کیا پتا کہ جو تم سے بات کرے گا دل میں نفاق اس کے ہو مرض ہو محبت کا کا زنا کا اللہ اکبر صحابہ کرام اور دوسری طرف ازواج مطرہ ان کے لیے ایسی پاکزگی کے تعلیمات کہ عورت بات کرے موٹی بھدی آواز میں ایسی بات کرے کہ سامنے والا کہے کہ یہ ہجڑا مخنص ہے اس کے دل میں کراہیت پیدا ہو اس زمانے کی عورتوں کو نبی کے گھرانے کی عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت قسمت پاک دامنی کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے آج کہاں ہو رہی ہے یہ فلم میں کام کرنے والی شیلا کو چھوڑ دیا جائے میرے آپ کے پیر و مرشد کے پاس بیت کرنے کے لیے دیکھیے گا تو کیا حالت ہوگی میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک شیلا ہو اور ایک شیلا کا جو ہے ہجڑا عاشق ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کی دونوں شرمگاہوں میں نیٹ ورک کا کام کرتا ہے یہ حدیث کہتی ہے یہ قرآن کہتا ہے فیتمال ندی فی خلوی ہی مرض کے دل کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے جمعہ پڑھ کر کالی گاڑی اسٹارٹ کرنے تک کتنی مرتبہ یہ نگاہ بھٹکتی ہے اگر چھوٹا گنا ہوتا ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے اس کو ہمارے علماء نے اکبر القبائر بڑے گناہوں کے اندر اس کا شمار فرمایا ہے دریا بڑے خطرناک گنا اور کسی کو اس کا احساس بھی نہیں سورہ نور مکمل سورہ نور کے اندر اللہ نے یہی احکامات پردے کے نگاہوں کی حفاظت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی احکامات اس کے اندر نازل فرمائے ہیں اور اس کا عذاب اتنا خطرناک ہے ایک تو یہ ہے کہ عمل ضائع ہو جاتا ہے ان زانی آنکھوں کے راستے سے چور آنکھوں کے راستے سے جب رنڈی عورت کا حسن رنڈی عورت کی بدکاری امال کو جا کر چھوتی ہے نماز گئی روزہ گیا حتیٰ کہ بساوخات آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے آپ نے جب یہ سیڑھی عام نہیں تھی بیانات عام نہیں تھے قاری حنیف صاحب ملتانی کا توتی بولتا تھا دنیا میں نابینا مقرر تھے پاکستان کے بہت اللہ نے ان کو مقبولیت دی تھی گھر میں جھوپڑی میں شہر میں دیہات میں عرب میں عجم میں حضرت کی تقریر ہے ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ کوفا کی جامع مسجد کے اندر ایک معذم تھا اس زمانے کے اندر یہ مائک یہ بڑے بڑے مینارے ایملی فائر یہ سسٹم نہیں تھا مسجد کے اندر ایک میزنا ہوتا تھا آج بھی دیہات کی اگر کوئی مسجد کو شہید نہ کیا گیا ہو پرانے طرز پر رکھا گیا ہو ابھی دیکھیے کے جی ایف کی جو جامع مسجد ہے سہن کے اندر سیڑھیاں ہیں وہ اذان دینے کی جگہ وہ بلند مقام پر اذان دے گا سارے گاؤں کا اذان سنائی دے گی حضرت نے بیان فرمایا معذم اذان دینے کے لیے اوپر گیا اس نے اذان کے کلمات شروع کرنا تھا ہے اور اس کی نگاہ سامنے والے گھر کے اندر ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی اور جب یہ آنکھ لڑتی ہے تو دل مچلتا ہے یہ آنکھ لڑتی ہے تو دل کے اندر امراض پیدا ہوتے ہیں تو اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں عیسائی لڑکی نے کہا تم مسلمان ہو اور ہم عیسائی ہیں کیسے نکاح ہو سکتا ہے میں نے کہا تیرے عشق میں اتنا اندھا ہوں کہ میں اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں اب کہا اگر یہ شرط ہے میرے باپ سے بات کرو اترا وہ باپ سے بات کیا باپ نے کہا کہ مہر کیا دو گے میری بیٹی کا مہر کیا دو گے اب خاندان قبیلہ چھوڑ کر بیچارہ غریب معذین دھرم چھوڑ کر جا رہا ہے دوسروں کے توشوں پر صدقہ خیرات پر پلتا تھا کیا مہر دے گا کہا کہ نہیں کہا کہ تمہیں میرے سوروں کو چرانا پڑے گا اب کئی سال تک وہ سوروں کو چراتا رہا آخر کار ایک مرتبہ اسے ٹھوکر لگی اور اس میں جو گرا کن پٹی پر پیشانی پر جو مار پڑا خون کا فوارہ نکلا اسی حالت میں وہ مر گیا حضرت نے فرمایا اس ظالم آگ نے اس کے ایمان کے جنازے کو چھی ایمان کا جنازہ نکال لیا لڑکی بھی گئی کثیرت دنیا والا آخرا یہ آنکھ تڑ پاتی ہے یہ دل کو بیمار کرتی ہے شرمگاہ کو کمزور کرتی ہے قوت مردانیت کو ضائع کرتی ہے قوت دماغ کو فیل کرتی ہے نسیان اور بھلاٹ کو تاری کرتی ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء مجاز میں ہیں حضرت ایک ایک بزرگ کی خصوصیت ہوتی ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ داڑھی کے بارے میں بہت چڑتے تھے اگر کوئی داڑھی مڑاتا تھا مسافہ نہیں کرتے ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا ایک داڑھی مڑا ناپ پڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا حضرت تشریف پرواں تھے بیٹھا مردود و ملون کہیں کہ نبی کے نام کا مذاق بنا رکھا ہے چہرے پر آقا کی سنت نہیں حضرت کے کہنے کے بعد کس کی مجال تھی دم دبا کر بھاگ گیا ہو بالکل برداشت نہیں کرتے اور اگر کوئی مسافہ کرتا شرط لگاتے کہ مسافہ اس شرط کے ساتھ کے کبھی زندگی میں داڑھی نہیں ہوتا گے ایک ایک بزرگ کی خاصیت حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فقہ کے اندر مہارت رکھنے والے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جدید مسائل اور جدید حکمت کے اندر مہارت رکھنے والے ایک ایک اللہ والے کی قاسیت حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کوئی مجلس اور کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر آپ نے نظروں کی حفاظت کی بات نہ کی ہو زبان اور آنکھ کی حفاظت آپ کا بیان ہے قلب سلیم یعنی ایک دل سلامت والا اس وقت رہتا ہے جب اس دل کو آنکھ سے زخمی نہ کیا جائے حضرت کی کتاب ہے اور حضرت کے مواعظ ہیں دن رات یہی کوشش کہ آدمی بلی ہی نہیں ہو سکتا قطب ہونا شہید ہونا ابدال ہونا غوث ہونا اللہ کا محبوب ہونا آنکھ کی حفاظت کے بغیر آدمی ولایت کی پہلی سیڑھی کو چھو نہیں سکتا باقی یہ بات سو فیصد صحیح ہے جب ہم کلام پاک کی آیتوں میں غور کرتے ہیں حدیثوں میں غور کرتے ہیں کتنی سخت کی پرواہی ہے اور آدمی کہاں سے کہاں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس گوری چمڑی کے پیچھے اس شرمگا کے پیچھے اس پہانے کی ٹٹی کے پیچھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا یہی تو ہے اس کا ماسل کہ بادشاہ شکار نے حسین لونڈی کو دیکھا اور اسے قید کر لیا لیکن وہ کسی کے عشق میں کسی کے محبت میں تپ رہی تھی وہ جل رہی تھی اب دنیا بھر کے حکم علاج کے لیے آتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں ایک فقیر حکیم نے کہا میں اس کا علاج کروں گا کہا کہ دیکھ خبردار ورنہ میری تلوار تیرا سر قلم کر دے گی میں کروں گا اس کے بعد باتوں میں باتوں میں پھسلا کر اس نے پوچھ لیا کہ تیرا کوئی عاشق ہے تیرا کوئی چاہنے والا ہے اس نے بتا دیا تو اب کسی طریقے سے جو اس کا عاشق تھا سونار اس کو لایا گیا اور لانے کے بعد جب وہ اس سے وصال کیا ملاقات کیا اس کی جان میں جان آ گئی اس کا حسن لوٹ کر آ گیا اس کی کوئی بھی مایا اس کو دوبارہ مل گئی پھر اس کے بعد اس حکیم نے کھانے میں پینے میں ایسا زہر ملا کر دیتا تھا کہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ بیمار ہونے لگا اس کا خون سوکھنے لگا اس کا دل سمیٹنے لگا آخر کار ایک دن یہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا مر گیا اب اس لڑکی نے سوچا کہ میرا خامن تو چلا گیا میرا عاشق تو چلا گیا اب میں کیا کروں سوائے اس کے کہ اب اس بادشاہ کے پاس رہوں تو چنانچہ چاروں ناچار اس جو ہے حکیم نے اس کے دل کو بنوا کر اس لونڈی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ کر دیا آدمی اندھا ہوتا ہے قتل تک کر دیتا ہے اندھا ہوتا ہے ان آنکھوں کی وجہ سے تو پھر اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھ کر داڑیاں رکھ کر امال صالحہ کر کر بھی آج ہمیں یہودی آج ہمیں عیسائی آج ہمیں انگریز آج ہمیں کافر ہمیں تباہ کر رہا ہے ہمارا کھلونا بنا رہا ہے اپنا ہمارا ریموٹ اپنے ہاتھوں کے اندر رکھ کر ہمیں نچوا رہا ہے ہمیں لڑا رہا ہے اور ہمارے خون کو وہ سستا کیا ہوا ہے اس لیے کہ عمل تو ہے لیکن اس عمل کی روح ہمارے پاس نہیں اس آنکھ کے چور دروازے سے ہم نے نماز کا جنازہ نکال دیا ایمان کا جنازہ نکال دیا آوال سالیہ کا جنازہ نکال دیا اور یقین مانیے ذرا سے آمال صالحہ ہو آنکھوں کی حفاظت ہو اللہ تعالی مستجاب الدعوات آپ کو بنا دیں گے یعنی کوئی دعا کرے اور وہ دعا قبول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا آنکھوں کی حفاظت اگر ہو جائے مستجاب الدعوات اگر کوئی بننا چاہتا ہے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول کرے اسے سجدے میں جا کر ڈھائی گھنٹہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں لائٹ بجا کر دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں لمبا لمبا قیام کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیا ہاتھ اٹھے آسمان کی طرف میرے اللہ کی قسم یہ ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کے سامنے وہ منظر دکھا دیں گے حضرت آج ہم رو رہے امریکہ ستاتا ہے رشیا ستاتا ہے بی جے پی ستاتی ہے مودی کس کے باپ کی مجال مسلمان کو ستائے ہاتھوں کی دعاؤں کی طاقت رکھ کر آج ہم روئے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہت کو چھوڑ کر آپ نے فقیری کو اپنا لیا گدڑی پہنتے تھے پیون لگے کپڑے اب جس نے دیکھا تھا بادشاہ کے زمانے میں وہ جانتا تھا اب کون جانے کہ یہ کبھی بادشاہ بھی تھا تو راستے میں جا رہے تھے ایک آدمی نے پوچھا حضرت حضرت سلام علیکم وعلیکم السلام کہاں قبرستان کہاں ہے آبادی کہاں ہے یہاں آبادی کہاں ہے اس جنگل میں کہاں گاؤں ہے کہا سیدھے جاؤ داہنے مڑو ریٹ کھلو سامنے دیکھو آبادی نظر آئے گی اللہ والا ہے گدڑی پہنا ہوا پیون لگے کپڑے پہنے ہوئے سیدھے گیا اور دائیں طرف رائٹ سائڈ لیا دیکھا تو قبرستان نہ آؤ دیکھا نہ باؤ دیکھا تل ملا گیا اس فقیر کی ہمت میرا مذاق اڑائے ہے میرا ٹھٹا اڑا ہے فوراً آیا ایک چانٹا رسید کیا کبھی نے تیری ہمت میرے ساتھ ٹھٹ کوئی اور نہیں ملا حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ نے ڈاوے ہاتھ سے اس کے کلے پر ایک چانٹا رسید کیا اب جو چانٹا پڑا تو وہ سہم گیا اللہ والے کا یہ چانٹا تھا مصالحی سلاط وسلام کے چانٹے کو ملک الموت نہیں برداشت کر پائے اور خطی کے جو چانٹا پڑا پیرون کے آدمی کے وہ تو مر ہی گیا تھا اللہ والوں کی طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے ان کی جھوپڑیوں کو دیکھ کر ان کی آجیزی کو دیکھ کر ان کے پیون لگے کپڑوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ اب سہم گیا حضرت کو پہچاننے والا ایک آدمی تھا اور کہنے لگا حضرت چانٹے کا جواب آپ نے چانٹے سے دیا یہ مومن کی شان مسلمان کی شان معافی دے دیتے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندے کو ستایا جاتا ہے ایک حقوق العباد ہے بندے کا حق ہے وہ میں معاف کر سکتا ہوں کہ اس نے ابراہیم ابن ادم کو چانٹا لگایا اور ایک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کے بندے کو اور اللہ کے برگزیدہ بندے کو اس نے تکلیف پہنچائی اور حدیث میں آتا ہے من آزادی ولیم وقت آزم تو ہو بالحرب جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس لیے میں اپنا حق تو معاف کر دیا چانٹا فوراً اس لیے لگایا کہ اللہ کا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ظلم ہوتا ہے صبر کر لیتا ہے اللہ انتقام لیتا ہے اور بندہ اگر بدلہ لے لیتا ہے اللہ اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں تو میں نے چانٹا اس لیے لگا دیا اگر چانٹا نہ لگاتا میرے رب کی قسم یہ زمین کے اندر زندہ دفن ہو جاتا میں نے رحم کا اور میں نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا کہ میں نے اس کو چانٹا لگا دیا ایسے مستجاب الدعوات اس زمین پر ہیں ان کے دم سے یہ دنیا قائم ہے اور ان کے دم سے آج اللہ تبارک تعالی اسلام مسلمان دشمنوں کو خطرناک عذاب سے گزار رہا ہے امریکہ کے جو فوجی افغانستان کے اندر عراق کے اندر گئے اب نئی خبر آ رہی ہے بیٹھے بیٹھے بکرے وہ میری ڈارلی میری میرے بچے نفسیاتی امراض دل و دماغ کا کہ امراض اس جنگ نے ان کو اتنا تھکا دیا نفسیاتی مریض بنا دیا کہ گن اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لے لے میرے بچے میرا کھلونا لے لے میری بیگم یہ لے لے ساڑی لے لے جمپر لے لے جوتا لے لے ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ کا عذاب ایک آدمی کوئی مجاہد یا ان کی زبان کے اندر کوئی دہشت گرد بم مارتا ہے کتنے لوگ مریں گے بیس مریں گے سو مریں گے دو سو مریں گے ہزاروں لاشیں نکل رہی ہیں لاکھوں لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں خزانہ خالی ہو رہا ہے کئی ملک والے اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں اور امریکہ کے بڑے شہروں کے اندر ایک ہوا ایک طوفان چلی ہے ہزاروں افراد گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں اب کون سے مسلمان کو دہشت گردی کے الزام میں تو گرفتار کرے گا خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کا یہ شکار ہے آج مسلمان ان کی اترن پیان پہن کر ان کے زیر ناپ استعمال کیے ہوئے بلیڈ کو استعمال شاد جو ہے داڑھی بنانے کے لیے کر رہا ہے اور یہ امریکہ اپنے عذاب کا شکار ہے کبھی حضرت اسامہ کی شہادت کو لے کر دل کو تسکین پہنچانے کی بات کرتا ہے اور کبھی حضرت ملا عمر کی شہادت کی افواہ پھیلا کر وہ اپنے روح کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے سائنس ٹیکنالوجی علم اور دنیا کی مادی ترقیات اور ایسے ہیلی کاپٹر اور ایسے ہوائی جہاز جو راڈر میں نہ سکیں آواز نہ کر سکیں سب کچھ تو ہے لیکن دل کا اطمینان خدا نے چھین لیا ہے شوہر پر اعتماد نہیں بیوی کا بیوی پر اعتماد نہیں شوہر کا گھر اجڑ چکے ہیں سنسار مٹ چکا ہے معاشرہ تباہ ہو چکا ہے کوئی امریکہ کا بچہ یہ نہیں بتا سکتا ماں کا نام بتا سکتا ہے باپ کا نام نہیں بتا سکتا ایسی حالت کے اندر ہمارے لیے صرف ایک اللہ کی زنجیر ہے جس کو قرآن میں حبل اللہ کہا گیا وہ تسینوں بے حبل اللہ جمیا جس کو صدیق نے تھاما جس کو فاروق نے تھاما جس کو صحابہ نے تھاما جس کو اماموں نے تھاما جس کو محدثین نے تھاما جس کو مفسرین نے تھاما جس کو اولیاء نے تھاما میرے اللہ کی قسم ایک حبل اللہ کے علاوہ نہ تنظیم نہ جماعت نہ تحریک نہ مکتب فکر نہ مدرسہ نہ جھنڈا نہ ماما نہ خانخواہ نہ خاندان پرستی نہ شخصیت پرستی ایک بات اسیموں بے اللہ لاہی جما میرے اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ اللہ کی رسی ہے جو زیاد ابن سکن کے اندر جذب جہاد کو پیدا کی تھی یہ وہ اللہ کی رسی اور زنجیر تھی جو اب امر ابن نے جموں کو بڑھاپے کے اندر لگڑے پن کی حالت کے اندر شہادت کا جذبہ دیا تھا یہ وہ اللہ کی زنجیر تھی جس نے معاذ اور مووس کو کنسیمی کے اندر میدان جہاد کے اندر نکالا تھا یہ وہ اللہ کی رسی تھی یہ وہ زنجیر تھی کہ جسے حضرت سفید نے اپنا کر یہودی کا سر قلم کیا تھا یہ وہ اللہ کی رسی تھی یہ وہ اللہ کی زنجیر تھی کہ جسے حضرت عمر فاروق نے اپنا کر کافروں کا سر قلم کیا تھا یہ وہ اللہ کی رسی اور زنجیر تھی کہ جو کوئی عورت بچہ بوڑھا مرد اور جوان اپنا لیتا تھا تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی ہے کوئی خریدار اس اللہ کی زنجیر کا ہے کوئی خریدار میں دیوبند کی رسی کا خریدار تو نظام الدین کے رسی کا خریدار وہ خانخواہ کے پگڑی کا خریدار وہ بریلی کے جھنڈے کا خریدار اللہ نے یہ نہیں کہا واہ تسیموں بےحبی اللہ جمی زیاد ابن سکن ابو دجانا کی چال اس رسی کو اپنایا اس زنجیر کو اپنایا ان کی چال بدل گئی آج اس رسی کو جنہوں نے لیا امریکہ کو موت کی نیند دن کے اجالے میں سلا رہے ہیں امریکہ کو کہو میں دیومند کا فارغ ایک بھی بینگا نہیں ہوتا امریکہ کو کہو میں نے سال لگایا کچھ نہیں ہوتا امریکہ کو کہو خانخواہ کے اندر ستر لاکھ مرتبہ کلیم طیبہ کی سروے لگائی کچھ نہیں ہوتا امریکہ کو کہو اسامہ کی تحریک کا علم بردار پیشاب قطع ہو جائے گا اس کا جس کی شکل اسامہ سے ملے گی میرے اللہ کی قسم اوباما یہی سمجھے گا کہ اسامہ سمندر سے چھلانگ مار کر آ گیا جس کی شکل ملا عمر سے ملے گی اللہ کی قسم اس دن کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کی سیکورٹی بڑھ جائے گی تو ہبونا بھی ہی ادو اللہ وہ ادال وہ تحریک وہ اللہ کی رسی وہ اللہ کی زنجیر جو دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالے وہ زنجیر کو اپناؤ میرے چلے سے میرے خانخواہ سے میرے امامے کی لمبائی سے میری داڑھی کی چوڑائی سے کیا دشمنوں کے دل میں روب ہو رہا ہے آج اسامہ شہید ہو کر بھی کیا امریکہ کو نہیں للکار رہا ہے اس کی روح اس کو نہیں للکار رہی ہے اور یہ للکارنا اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں حاملان عرش کو کہتا ہوں اے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں ملا عمر سے اسامہ سے فلاں جماعت سے پناہ تحریک سے پناہ مجاہد سے پناہ غازی سے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کسی تنظیم سے جڑے رہو جڑے رہو جماعت سے دیوبند سے بریلی سے خانخواہ سے میں منع نہیں کرتا جہاد کا مذاق مت کرو یہ وہ مجاہد ہیں اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپ کی چنگاریوں کو بیان کیا ہے اللہ نے ان گھوڑوں کے پیشاب اور ان کے پیخانے کو قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں تولے گا ایک کمینہ کہہ رہا تھا اللہ کے راستے میں گشت کرے تو ایک آدمی پانچ صحابہ کو بھاری ہوتا ہے یہ حرام دادگیاں چھوڑ دو حرامی پلا چھوڑ دو جاؤ کسی شیخ کا پیشاب پینا ہے پی لو کسی تحریک کا دامن تھامنا تھام لو مجاہدوں کا ٹھٹا نہ کرو جہاد کا مذاق نہ کرو والعادیاتی زبہا فل موریاتی خدا فل مغیراتی صبح فاسر نہ بھی نقا فوسط نہ بھی جمع میرے اللہ میرے اللہ تیرے قدرت کے کارخانے میں کس چیز کی کمی تھی کہ مجاہدوں کے گھوڑوں کے ٹانک کی تو ختم کھا رہا ہے ان کے لیپ ان کے پیشاب کو تو اپنی ترازو میں رکھ کر نیکیوں کے وزن دینے کے لیے تو تیار ہے تجھے کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے مزاح مت کرو یہ اللہ کی رسی ہے اس رسی سے لپٹ جاؤ پھر دیکھو زندگی میں کتنے مزے آتے ہیں اور زندگی کے اندر کتنا لطف آتا ہے اور زندگی کے اندر کیا مزے آتے ہیں ہر ارمان اللہ کی پورا نہ کرے میرے منہ پر جوتا مار دینا تم تحریکی سے لپٹے رہو جماعتوں سے لپٹے اپنا کام کر میں دیوبندی ہوں میں جذبے جہاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیوبند سے ہٹ گیا جمیت سے ضرور دیوبندی ضرور جمیتی لیکن دامن اللہ کی رسی جذبے جہاد میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹی ہے دیوبند کو کوئی انگلی اٹھائے گا ہم معاف نہیں کریں گے ہمارے اکابرین کی شان میں گستاخی کرے گا ہم حضرت نانوتوی کی روحانی اولاد حضرت تھانوی کے پوتے حضرت رشید احمد گنگوہی کی نسل ہم معاف نہیں کریں گے جان لٹا دیں گے لیکن ہم شخصیت پرستی نہیں کریں گے ہم مجاہدوں سے بڑھ کر ان کو نمبر نہیں دیں گے ان کا مقام ہے ان کی عزت ہے کتنے بھگوڑے کتے جب تبلیغ کا عنوان آیا بھونگ کر بھاگ گئے حضرت جماعت اسلامی ہو گئے اہل حدیث ہو گئے سننے کی طاقت نہیں منافق جہاد سے بھاگتا ہے منافق بدر سے بھاگتا ہے منافق وہ ہے منافق نماز پڑھ سکتا ہے منافق اور ایک مجید میں جا کر جمعہ پڑھ سکتا ہے منافق داڑھی رکھ سکتا ہے منافق زکات دے سکتا ہے منافق حج کر سکتا ہے منافق عمرہ کر سکتا ہے منافق جماعت میں جا سکتا ہے منافق جو کام نہیں کر سکتا وہ کام صرف یہ ہے کہ ہمارے گھر انا بیوتنا اورا نہیں صاحب میں جہاد میں نہیں آ سکتا منافق کبھی جہاد میں نہیں آیا سب کچھ کر سکتا ہے بھگوڑے کتے کون ہیں منافق ہیں منافق ہیں ہم نے جماعت کے خلاف نہیں کہا تبلیغ کے خلاف نہیں کہا ہم نے کہا یہ فیان ہے اور یہ اے سی ہے اے سی کو جو ہے اے سی کا مقام دو پیان کو فیان کا مقام دو اسے اے سی نہ کہو یہ فرشتے ہیں یہ پیغمبر ہے پیغمبر کو پیغمبر کا مقام دو فرشتوں کو چونکہ دل میں نفاق تھا اور یہ نفاق اور جہاد ایک نہیں ہو سکتے بھون کر بھاگ گئے کہ نہ جی یہ اینٹی جو ہے جماعت ہے نظام الدین کا دشمن ہے نفاق اور جہاد جمع نہیں ہو سکتے سب کچھ جمع ہو سکتا ہے عبداللہ ابن اللہ ابن سلول پگڑی رکھا تھا نہیں رکھا تھا ذکر کرتا تھا نہیں کرتا تھا نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا زکات دیتا تھا نہیں دیتا تھا حج کرتا تھا نہیں کرتا تھا سب کرتا ذرا او بولے تو ان انا اورا حضرت حضرت سالار صاحب معاف کیجئے گھر میں عورتیں ہیں کوئی ان کا نگہبان نہیں میرا اللہ کہتا ہے یہ خالی نہیں اللہ فرارا منافق اور جہاد ایک نہیں ہو سکتے سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وحیدہ ان ضلع سورت ایک سورت نازل ہوئی تو تم دیکھو گے ان کے چہروں پر پانی چلا جاتا ہے رشی آ جاتی ہے جڑتا نہیں یہ اینٹی تبلیغ کی وجہ سے نہیں یہ تبلیغ کی محبت کی وجہ سے بھوک کر نہیں بھاگے بلکہ منافق دلوں میں نفاق تھا خون کے قطروں قطروں میں منافقوں کے نطفے پڑے ہوئے تھے اس لیے جہاد اور منافق ایک نہیں ہو سکتے اب جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا تو کسی نے جھنڈے کو جہاد کہہ دیا کسی نے تبلیغ کو جہاد کہہ دیا کسی نے مدرسے کو جہاد کہہ دیا کسی نے خانقاہ کو جہاد کہہ دیا اور کسی نے جو ہے تعلیم کو جہاد کہہ دیا ایک حکیم جو ہے سیکس اسپیشلٹی سے اور مرد کو بیوی کے لائق بنا رہا ہے وہ حلوہ دے کر کہہ رہا کہ میں بھی جہاد کر رہا ہوں اب کرنا ہے اس کے بغیر کام نہیں جوتے پڑیں گے تو اب کیا پیشاب کی جگہ کا ڈنڈے کو مضبوط کر کر وہ کہہ رہا کہ میں جہاد کر رہا ہوں عورت کے لائق بنا کر بریانیاں کھا کر ہر آدمی جہادین صبح اللہ قرآن میں اللہ نے کہا ہمارے راستے میں جو مشقت کرے گا وہ جا جہاد کا لفظ استعمال کیا سلاد کے معنی نماز کے سلاد کے معنی ذکر کے سلاد کے معنی درود کے کام کرو حیا مہذم نے پکارا حضرت پیر صاحب استاد صاحب آئے نہیں ہم نے پوچھا حضرت کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ سلاد دیکھو ڈکشنری میں درود کے آتے ہیں سلاد کے معنی دعا کیا میں نے دعا کر لی میں نے درود پڑھ لیا شریعت مانے گی تو جب سلاد کے معنی ذکر درود کے نہیں ہو سکتے تو جہاد کے معنی سیکس کے گولیاں دینے کا نام کیسے ہو سکتا ہے اور جہاد کے معنی اسٹور بسترا لے کر جانے کا نام کیسا ہو سکتا ہے جہاد کے معنی مدرسے میں مولڈنگ ڈالنے کا نام کیسا ہو سکتا ہے جب نماز نماز ہے روزہ روزہ ہے تو جہاد جہاد ہے مرد مرد ہے عورت عورت ہے تو جہاد جہاد ہے اللہ کے لیے خیانت مت کرو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو عرض کیا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں فراہم کی ہیں اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آخا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک درود ہے اس کو روزانہ بھی نہیں جمعرات میں جمعرات کب ہے شمبے کے بعد جو جمعرات کا دن آیا مغرب کے بعد جمعرات شروع ہو گئی جمعرات کے معنی جمعہ کی رات کل جمعہ ہے اب یہ رات آ رہی ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد اور تین لاکھ بھی نہیں تیس ہزار بھی نہیں تین ہزار بھی نہیں تین سو بھی نہیں تیس بھی نہیں تین مرتبہ یہ درود پڑے گا واقعی آقا نے سچ فرمایا البخیل من بن ذکر تو اندہ ولم یوسلی علی کائنات کا سب سے بڑا کنجوس اور مکی چوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے کیا شک ہے اس میں تین مرتبہ چھوٹا سا درود ایک پارے کا بھی نہیں ایک سورت کا بھی نہیں ایک صفحے کا بھی نہیں اس درود کو جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یا تحجد کے وقت رات ختم ہونے سے پہلے جو پڑھے گا فرماتے ہیں کہ جب تو مرے گا تیرے باپ دادا دوست و احباب تدفین میں آئیں گے تو تو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے کھڑا ہوا دیکھے گا اللہ صلی علی محمد نبی امی حبیب العال القدری الجاہل عظیم وصحبہ وسلم یاد تو نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے اس لیے کہ شیلا کے گانے جس کو یاد ہوتے ہو آقا کا درود کے لیے گنجائش کہاں رہتی ہے اور جسے سیکسی گانے ایک مرتبہ سننے کے بعد بھائی ہاٹ ہو جاتے ہوں یاد تو نہیں ہوگا اس لیے ہم نے اسے پرنٹ کروایا ہے اور سی ڈی کے ساتھ اسے لگوا دیا ہے اور یہ جو محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہے نگاہوں کی حفاظت کا یہ جو ہے کزین ہے یہ انکل ہے اور جس کو انکل کہہ دیا اور یہ چمٹی بن کر اسے آنٹی سے چمٹ رہا ہے سمجھ گئے تو اس لیے ہم نے وہ نقشہ بنایا کہ کون لڑکی کس سے مل سکتی ہے کون لڑکا کس کو دیکھ سکتا ہے یہ بھی آپ اس کو حاصل کریں اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری کہ آپ کی آمد کے صدقے میں برکت میں جو دہنی جانی جو مسجد ہے اور سامنے جو آفیسز ہیں ٹوائلٹ ہے یہ جو جگہ ہے یہ بڑی اس کی بات تھی کہ ایک غیر مسلم بھائی کی یہ جگہ تھی اور برسوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا دو کروڑ سے زائد اس کی لاگت تھی آئندہ حالات اور ہندوستان کے جو حالات ہیں بڑے حساس الحمد یہاں کی جو کمیٹی ہے وہ کچھ کرے نہ کرے مجھے مکان دے تنخواہ دے نہ دے اتنا تو ہے کہ یہاں ہونے والی تقریریں دنیا کے چپے چپے میں جا رہے ہیں اور جہاں جاتا ہوں اللہ گواہ ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے سمراٹ نوجوانوں میں عورتوں میں بچوں میں سماج میں تبدیلی انشاءاللہ اللہ اللہ ان کو اجر دے گا ہم جا سمجھتے ہیں امتحان کے مرحلے سے یہ بھی گزرتے ہیں کہ آج ہی وہ میں خطیب انہیں ڈیڑھ کو ختم کرتا ہے پینتیس کو ختم کرتا ہے گالیاں نہیں بکتا کتا نہیں بولتا سور نہیں بولتا سیاسی پارٹیوں کا نام نہیں لیتا ایسا خ... ان کے اوپر حالات آتے ہیں بیچارے صبر کر رہے ہیں ان کو اللہ اس دنیا میں بھی اس کا اجر دکھا رہا ہوگا آخرت میں ضرور دکھائے گا اور انہوں نے دوسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ دو کروڑ سے زائد لاگت کی جو زمین ہے انتیس لاکھ کے اندر اس غیر مسلم بھائی شاید مسلمان ہو ہم جو دیکھتے ہیں سفر کرتے ہیں آج مسجد کے لیے مدرسے کے لیے جو اڑچنے پیدا کرتا ہے وہ ہندو نہیں مسلمان پیدا کرتا ہے تین گنا چار اللہ کی قسم میں دیکھا ہوں چار گنا مکان کی قیمت بتاتا ہے کھیت کی قیمت بتاتا ہے اللہ اس کافر کی حق میں بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے دو کروڑ سے زائد کی زمین انتیس لاکھ کے اندر اس نے سودا کر دیا کل یہ حضرات ٹوکن ایڈوانس کر کے آئے ہیں اور آپ حضرات سے امید بھی کرتے ہیں کہ ایسال ثواب کے لیے جب تک یہ زمین رہے گی انشاءاللہ اس کا ویپار ہونے کے بعد اسے اور اسے جوڑ کر ایک بڑی مسجد کی شکل دے دی جائے گی محراب سینٹر کے اندر آئے گا ایک بہت بڑی تعداد استفادہ کرے گی سڑکوں میں ادھر ادھر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دیکھ نہیں پاتے اور دیکھ کر بیان سننا اور کانوں سے سننا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت انشاءاللہ شاء ہدایت کے سرچس میں جاری ہوں گے اس لیے معدبانہ درخواست ہے کہ اس زمین کی خریداری اور اس کے بعد تعمیر کے اندر آپ اپنے رشتے یہ نہیں کہ جاتے ہوئے چادر میں جو پچاس ڈالنے والا تھا دو سو ڈال دیا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا ذمہ داروں سے مل کر آپ لگائیے یہی تو چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے اور یہی تو مجاہد کے دل حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا خندق کے اندر کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا حضرت عمر سے پوچھا گیا کہا کہ دو روٹی ایک روٹی گھر کے لیے ایک روٹی جہاد کے لیے اور دو کپڑے ایک کپڑا گھر کے لیے کپڑا فرمایا کہ سب کچھ میں نے لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا کہا کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا اتنا تو نہیں کر سکتے چار آنے آٹھ آنے دس فیصد مال جس مسجد میں ہمارے سجدے ہوتے رہے ہماری زندگیاں بدلی کم سے کم اس کا احسان ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے قیامت میں یہ زمین گواہی دے گی اس لیے رشتے داروں میں عزیز و خارف میں بھی تشکیل کر کر اس سنگین مسئلے کو آپ حل فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مسئلے کو آسانی سے حل فرمائے اگلی جمعہ اسی عنوان کو باقی رکھ کر امریکی کتوں کی خطرناک سازش زمزم پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے قرآن پر تحریف کیا اٹک گئے نبی کا کارٹون بنایا زلیل ہو گئے اور مسلمانوں کے اندر جاسوس چھوڑے پکڑے گئے اب ایک زمزم بچاتا بچا تھا زمزم پر ڈاکہ کیسا انہوں نے ڈالا اور کس طریقے سے دنیا میں تباہی مچانا چاہا اس زمزم کے ان داتوں کی ایک حیرت انگیز داستان کے ساتھ اور اس عنوان کے بقیہ جات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں اللہ کی جو زنجیر ہے رسی ہے اسے مضبوطی سے تھام کر اسی حالت میں ہمیں دنیا سے پردہ کرنے کے ہمیں توفیق نصیب پر بائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین